غریف بن دیلمی کہتے ہیں کہ ہم حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا ہمیں حدیث بیان کیجیے جس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو تو وہ اس سے ہو گئے اور کہنے لگے بلا شبہ تم میں کئی ایسے ہیں جو قرآن کی قرآت کرتے ہیں اور اس میں کمی بیشی کر جاتے ہیں حالانکہ قرآن اس کے اپنے گھر میں لٹکا ہوا ہوتا ہے ہم نے کہا ہمارا مقصد ہے کہ ایسی حدیث بیان فرمائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو انہوں نے کہا ہم اپنے ایک آدمی کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے جو قتل کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو چکا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی طرف سے غلام آزاد کر دو اللہ اس کے ہر ہر عضو کے بدلے اس کا ایک ایک عضو آگ سے آزاد فرما دے گا سننے ابو تابوت حدیث نمبر تین ہزار نو سو چونسٹھ